دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں میں پنجے تنی پنجے تنی پنجے تنی ہوں میں پنجے تنی پنجے تنی پنجے تنی ہوں دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں میں پنجے تنی پنجے تنی پنجے تنی ہوں میں پنج تنی پنج تنی ہوں سو جائے جو قسمت تو جگا لیتا ہوں خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لیتا ہوں خود ہی میں بندہ میں بندے سرکار حسین ابن علی ہوں میں پنجتنی پنج تنی ہوں میں پنجتنی تنی پنجتنی تنی تنی ہوں کہتے ہیں جسے خلد وہ گھر میرے لیے ہے تارش بری اس نے سفر میرے لیے ہے میں کوئی میں کوئی فرشتہ ہوں ملک ہوں نہ پری ہوں میں پنجتنی تنی پنجتنی تنی ہوں میں پنجتنی پنجتنی پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی پنجتنی پنجتنی ہوں دیوانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار عباس کا نوکر ہوں شہیدی کا زادار پھر کیوں نہ کہوں پھر کیوں نہ کہوں میں کہ مقدر کا دھنی ہوں میں تنی پنج تنی تنی ہوں میں تنی پنج تنی تنی ہوں محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا اس در کا کا بھکاری ہوں دو عالم میں غنی ہوں میں پنجتنی پنجتنی پنجتنی ہوں میں پنجتنی پنجتنی تنی ہوں میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں میں پنج تنی پنج تنی پنج تنی ہوں یہ بات ہوا کرتی ہے آندھی کی زباں میں جو پنج پاک کے دشمن ہے جہاں میں میں نام و نشان